نظام جج گانا کر دینا بد من یہ جو نا کے لگائے جاتے ہیں یہ صرف لوٹنے کے لگائے جاتے ہیں پولیس کی وجہ سے جرائم دن بدن پیدا ہو رہا ہے بس یعنی ہزارہ مثال تھی بن گئی کہ یہ لانتی لوگ اپنے نظام بھی خود مذمت کر رہے سمجھ اچھا جی یہ دسو جی تعلیم دے بارے دسو گل کرو اس قوم نے صاحب نور شعور ہے حضور ہاں، کی وراثت علم حاصل کرو چاہے چل جانا یہ ہوئی تو ہے ہو کرا جی ہوں تھی کہہ رہے ہو شیطان شاہ شیطان شاہ عرفان شاہ گل نہیں سمجھ وہ رکھنا جنا رکھ دو نشان شاہ نسیان شاہ عرفان شاہ نہیں اللہ نے پول جو کہتے نسیان شاہ ہی ہویا وہ نسیان شاہ جڑا ہے وہ بھی کہندا ہے پیا کہ جی تعلیم ہے ہوئی رسول اکرم دی سکول ہور کیڑا بیٹھی جی، مان لیا آؤ جی یعنی تو سائیں تعلیم حضور دی وراثت کہہ دیتا ہے نور کہہ دیتا ہے شعور کہہ دیتا ہے ترقی کہہ دیتا ہے سب قرآن بھی یہی کہہ رہے تعلیم حدیث بھی یہی کہ مسا مان لیا جی یہ دسو بھیا اتلے لیے چما چ گند جہاں پیا ہے یہ اسے نہیں پایا نا اس تو باہر تو ہو نہیں سکتا کوئی اور سبب دسو اگر ہے آپ منی بیٹھے جی بھی ترتیب صحیح ہے گل سمجھ تھوڑے دسو بھائی اے تعلیم جہی ہے یہ ہے چنگی تے بکول رسول اللہ کی تعلیم اس چنگی تعلیم نے گند کی پھیلا دیا لازمن بات ہے تعلیم گندی ہر تعلیم جی گندی ہے تو آدھے رسول اللہ کی تو پھر یہ مطلب ہے رسول اللہ کی تعلیم گندی ہو گئی تو جی تعلیم گندی ہو خود گندا یہ مطلب ہے نوز باللہ من ذالک کہ سارا گند پھر نبی پاک دیتا ہے تو جی لانتی ہو تھی آدھے جے رسول اللہ دی تعلیم گندی ہو نہیں سکتی یہ گند پھر جی اس تعلیم تو آیا ہے تو پھر منو کہ یہ تعلیم رسول اللہ دی نہیں جنہیں سارا گند پھیلا دیتا ہے یہ کسی گندے بہن چوت دی تعلیم ہے جنہیں پورے جگ گند پھیلا دیتا ہے دیکھو میں کیا ہوں عرب دے لوگ واشی شما دنیا بے مثال واشے شمار ہوں سن سوائے انہوں لوگوں کے جڑے پاک پیدا ہوئے ہیں مولا علی وانگو حضرت صدیق اکبر وانگو حسن حسین پاک وانگو یہ جڑا اکثر لوگ جڑے سن بالکل واشی سن جرائم پیشہ لوگ سن کہ ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے تعلیم بدلی تعلیم نال انہوں نے ذہن بدل گیا ذہن نال خود بندہ بدل گیا بندہ نال محول بدلیا ماول نظام بدیا کہ صدیق اکبر خلیفہ فاروق اعظم خلیفہ عثمان غنی خلیفہ وہ نظام قائم ہویا وہ ماحول بنیا بندے تیار ہوئے ذہن بنے کہ سجن سجن دشمن بھی انہوں تعریف کرن کرنے مجبور نے فرنگی جیسا متاثر لانتی جڑا نا وہ بھی لوگوں کی تعریف لکھن مجبور ہے اپنی تاریخ جو بھی لکھ گیا بھائی یہ یہ لوگ جڑے سن یہ ماحول تے نظام حکومت کا جڑا چلا گئے نے باقی بے مثال سمجھ لگ جاتی جی رسول اکرم دی تعلیم کی وجہ رسول اکرم دی تعلیم ادھر اپڑی چار پاک صاف کر دیتا ہے ادھر پہنچیے تو چار دن سے دنگا کرتا ہے اگر یہ نور ہے اتنے ہنیرا کیوں آ گیا اگر یہ شعور ہے اتنے حوانیت کیوں آ گئی لگی اگر یہ نبی پاک کی وراثت ہے اتنے کفر ظلم کیوں آ گیا معلوم ہے اعلان کیا کسی بینڈ جاتی وراثت ہے یہ سرکار نہ جوڑ

یونین دا صدر ہے تو پاکستان دے میرے خیال تاج مطلب نہیں صدر ہے کہ بلایا ہے باوا بیٹھے مائی فون کام شروع کیا دو وجہ رات دے میاں صاحب اٹھی ہو فون کر میری جان اس کے لیے دو وجہ رات میں تو گڈی اپنی پیسے گھر گئے سے جی اٹھے رستے گیا بتی چٹی میں دن بعد پھر گیا کل کل چار گھنٹے پھر گڈی شڈی بنوا کے چار گھنٹے انتظار کرتا رہا

لے جلدی آپ من